بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اسٹوڈنٹس میں یاسر دانیال خان آپ کی خدمت میں سسٹمز پروگرامنگ کے ففٹینتھ لیکچر کے ساتھ حاضر ہوں لاسٹ لیکچر کے اندر ہم ڈسکس کر رہے تھے سیریل کمیونیکیشن ہم نے دیکھا کہ سیریل کمیونیکیشن کے لیے جو ڈیوائس یوز ہوتا ہے وہ یو آرٹ ہے UART one of those devices ہے جو کہ سیریل کمیونیکیشن پرفارم کر سکتے ہیں کمپیوٹر کے اندر کچھ اور ڈیوائسیز بھی ایسے ہیں جو کہ سیریل کمیونیکیشن پرفارم کر سکتے ہیں یو آرٹ کو ہم ڈسکس کر رہے تھے ہم اس کے انٹرنل رجسٹرس کو دیکھ رہے تھے ہم نے دیکھا کہ اگر دو سیریل ڈیوائسیز کے بیچ میں آپ نے کمیونیکیشن پرفارم کرنی ہے تو UART asynchronous communication perform کر سکتا ہے اگر اے سنکرونس کمیونیکیشن پرفارم کر سکتا ہے تو آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ کتنے اسٹاپ بٹس ہوں گے اسٹاپ بٹ ایک ہوگا یا 1.5 ہوں گے یا پھر 2 ہوں گے یہ اسپیسیفائی کرنا ضروری ہے اگر دو ڈیوائسیز کے بیچ میں سیریل کمیونیکیشن ہو رہی ہے اس کے علاوہ یو آرٹ کے اندر یہ کیپیبلٹی ہے کہ جو ایک بائٹ ٹرانسفر ہو رہا ہے وہ فائیو بٹس کا بھی ہو سکتا ہے سکس کا بھی ہو سکتا ہے سیون کا بھی ہو سکتا ہے ایٹ کا بھی ہو سکتا ہے اگر ایٹ ایک اینڈ کے اوپر آپ نے ایٹ بٹ کا بائٹ رکھا ہوا ہے دوسرے اینڈ کے اوپر اگر آپ فائیو بٹ کا رکھ سکتے ہیں تو کمیونیکیشن نہیں ہو سکتی تو ضروری ہے دونوں اینڈس کے اوپر بائٹ کا سائز سیم ہونا چاہیے سیکنڈلی دونوں اینڈس کے اوپر جو ڈیوائسز ہیں ان کی بینڈ ورتھ بھی سیم ہونی چاہیے یعنی کہ جو ان کا باڈ ریٹ ہے وہ سیم ہونا چاہیے اگر ایک device twelve hundred baud rate کے اوپر سیٹ ہوا ہوا ہے تو دوسرا ڈیوائس بھی ٹویلو ہنڈریڈ کے اوپر سیٹ ہونا چاہیے اگر وہ ٹویلو ہنڈریڈ سے زیادہ کے اوپر سیٹ ہوگا یا کم کے اوپر سیٹ ہوگا تو مے بی کمیونیکیشن جو ہے وہ صحیح طریقے سے پرفارم نہ کی جا سکے پھر ہم نے یو آر کے انٹرنل رجسٹر کو ڈسکس کیا ہم نے دیکھا کہ ایک رجسٹر جو ہے وہ ڈیٹا رجسٹر ہے ڈیٹا رجسٹر کے اوپر جب بھی آپ نے ڈیٹا رائٹ کرنا ہے یا ریڈ کرنا ہے تو ڈیٹا رجسٹر سے آپ ڈیٹا کو ریڈ کریں گے مور اوور جو سب سے امپورٹینٹ رجسٹر ہے وہ لائن کنٹرول رجسٹر ہے لائن کنٹرول رجسٹر کے اندر آپ یہی پیرامیٹر اسپیسیفائی کرتے ہیں کہ بائٹ کا سائز کیا ہوگا اسٹاپ بٹس کتنے ہوں گے پیرٹی انیبلڈ ہوگی یا ڈسیبلڈ ہوگی وغیرہ وغیرہ یہ بہت امپارٹینٹ پیرامیٹرز ہیں دونوں اینڈ کے اوپر یہ پیرامیٹر سیم ہونے چاہیے مور اوور آپ کو بارڈریٹ بھی اسپیسیفائی کرنا پڑتا ہے بارڈریٹ اسپیسیفائی کرنے کے لیے ہم نے دیکھا تھا کہ بیس پلس زیرو اور بیس پلس ون کے جو رجسٹرز ہیں وہ یوز ہوں گے کیونکہ جو ڈوائزر ویلیو ہے وہ سکسٹین بٹ کی ہے سکسٹین بٹ کی ڈوائزر ویلیو کو لوڈ کرنے کے لیے دو ایٹ بٹ کے رجسٹرز یوز ہو رہے ہیں ایک بیس پلس زیرو اور ایک بیس پلس ون جب آپ نے ڈوائزر ویلیو لوڈ کرنی ہے تو اس سے پہلے آپ کو لائن کنٹرول رجسٹر کو پروگرام کرنا پڑے گا یہ بتانا پڑے گا کہ آپ ڈیوائزر ویلیو کو لوڈ کر رہے ہیں پھر ایک اور جو امپورٹنٹ رجسٹر تھا وہ لائن اسٹیٹس رجسٹر ہے یہ لائن کا اسٹیٹس اسپیسیفائی کرتا ہے کہ یہ بتاتا ہے کہ اگر کوئی ڈیٹا ریسیو ہوا ہے تو اس کا کیا اسٹیٹس ہے یعنی کہ ڈیٹا ریسیو ہو گیا ہوا ہے یا نہیں ہوا مور اوور یہ یہ بتاتا ہے کہ اگر کچھ آپ ڈیٹا ٹرانسفر کر رہے تھے تو اس کا کیا اسٹیٹس ہے وہ بائی ٹرانسفر ہو گیا ہوا ہے فلی یا ابھی نہیں ٹرانسفر ہوا یہ اسٹیٹس بہت امپورٹنٹ ہے اگر آپ پولنگ uh, پرفارم کر رہے ہیں یا programmed input output perform کر رہے ہیں ان ادر ورڈس کیونکہ پروگرامڈ پٹ آؤٹ پٹ کے کیس کے اندر آپ کا سافٹ ویئر انی بٹس کو چیک کرے گا اگر وہ ڈیٹا ٹرانسمٹ کر رہا ہے تو وہ دیکھے گا کہ پریویسلی جو ڈیٹا ٹرانسمٹ کیا تھا وہ ٹرانسمٹ ہو گیا ہوا ہے یا نہیں ہوا یا پھر اگر وہ ڈیٹا ریسیو کر رہا ہے تو وہ یہ دیکھے گا کہ ڈیٹا کچھ ریسیو ہوا ہوا پورٹ کے اوپر اویلیبل ہے یا نہیں اویلیبل یہ کرنے کے لیے وہ لائن اسٹیٹس رجسٹر کو یوز کرے گا اس کے علاوہ آپ interrupt driven input output بھی پرفارم کر سکتے ہیں interrupt driven input put perform کرنے کے لیے آپ کو انٹرپٹس کو انیبل کرنا پڑے گا اس اس کے کے لیے انیبل رجسٹر ہے اندر نمبر آف آپشن آپ کے پاس اویلیبل ہیں کہ انٹرپٹ کس اوکیجن پہ پرفارم ہونی چاہیے اس کے اکارڈنگلی آپ انیبل رجسٹر کے اندر بٹ سیٹ کر دیں گے کہ ڈیٹا ریسیو ہونے پہ آپ نے انٹرپٹ جنریٹ کرنی ہے یا ڈیٹا سینڈ کرنے پہ آپ نے انٹرپٹ جنریٹ کرنی ہے یا جو بھی کیس ہے اس کے مطابق آپ انٹرپٹ انیبل رجسٹر کے اندر اسپیسیفائی کر دیں گے کہ انٹرپٹس کب انیبل ہونی چاہیے اب اگر انٹرپٹ انیبل جنریٹ ہوتی ہے انٹرپٹ جنریٹ ہونے کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں کس پرٹیکولر وجہ سے یہ انٹرپٹ جنریٹ ہوئی ہے یہ دیکھنے کے لیے انٹرپٹ آئی ڈی رجسٹر ہے انٹرپٹ آئی ڈی رجسٹر آپ کو یہ بتاتا ہے کہ ڈیٹا ریسیو ہونے پہ انٹرپٹ uh, جنریٹ ہوئی ہے یا ڈیٹا سینڈ ہونے پہ انٹرپٹ جنریٹ ہوئی ہے یا کسی قسم کا اسٹیٹس چینج ہونے کے اوپر انٹرپٹ جنریٹ ہوئی ہے یہی سارے رجسٹرز نہیں ہیں اس کے علاوہ اور بھی اس کے اندر کچھ رجسٹرز ہیں ان کو آج ہم مزید ڈسکس کرتے ہیں اب نیکسٹ جس رجسٹر کو ہم ڈسکس کرنے لگے ہیں وہ رجسٹر ہے ماڈرن کنٹرول رجسٹر آئیے اس سلائڈ پہ چلتے ہیں ہم دیکھتے ہیں یہ رجسٹر کس طرح سے ورک کرتا ہے اس سلائڈ کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ رجسٹر ماڈرن کو کنٹرول کرنے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے آپ کو جیسے میں نے بتایا تھا کہ ہینڈ شیکنگ کے لیے یا فلو کنٹرول کے لیے سرٹن سگنلز یوز ہو رہے ہیں جس کے اندر ڈی ٹی آر اور اس کے اگینسٹ ایک سگنل تھا ڈی ایس آر اور آر ٹی ایس اور اس کے اگینسٹ تھا ایک سگنل تھا C T S D T R اور R T S signal UART کو جنریٹ کرنے پڑتے ہیں باقی دو سگنل جو ہیں وہ اس کی ان پٹ ہیں اگر آپ hardware driven input output نہیں پرفارم کر رہے hardware driven flow control نہیں پرفارم کر رہے software driven flow control perform کر رہے ہیں اگر یہ ٹرم آپ کو نہیں سمجھ میں آئی آگے چل کے میں اس کی مزید آپ کو ڈیٹیل بتاؤں گا اگر آپ software driven flow control perform کر رہے ہیں تو اس کیس کے اندر یہ دو بٹس یوز ہوں گے ان دو بٹس کو ون کرنا پڑے گا کیونکہ آف کورس ماڈرن آپریٹ نہیں کر سکتا انلیس کے یہ دو بٹ ون ہو اس کے علاوہ اس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں ایک اور بٹ ہے bit number three bit number three یہ اسپیسیفائی کرنے کے لیے یوز ہو رہا ہے کہ آپ نے programmed input output perform کرنی ہے ہینڈ شیکنگ کے through input output perform کرنی ہے یا interrupt driven input output perform کرنی ہے اگر آپ ہینڈ شیکنگ کے through programmed input output perform کرنا چاہتے ہیں تو اس کیس کے اندر اس بٹ کو زیرو رکھا جائے گا اس بٹ کے زیرو ہونے پہ کسی قسم کی انٹرپٹ جنریٹ نہیں ہو سکتی چاہے اس کا اسٹیٹس چینج ہو چاہے ڈیٹا ریسیو کرے چاہے ڈیٹا سینڈ کرے کسی قسم کی انٹرپٹ جنریٹ نہیں ہو سکتی اور اگر اس بٹ کو آپ نے ون کیا ہوا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ interrupt driven input output perform کر سکتے ہیں اس کیس کے اندر انٹرپٹس انیبل ہو جائیں گی اور انٹرپٹس جنریٹ ہو سکیں گی تو interrupt input output perform کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اس بٹ کو آپ پہلے ون کر دیں مور اوور اس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں بٹ نمبر فور ہے یہ بٹ نمبر فور بڑا انٹرسٹنگ بٹ ہے یہ یوز کیا جاتا ہے سیلف ٹیسٹ کے لیے یا لوپ بیک کے لیے اگر اس بٹ کو زیرو رکھا ہوا ہے تو یہ نارمل موڈ کے اندر ورک کر رہا ہے اگر یہ سیلف ٹیسٹ موڈ کے اندر ورک کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ آؤٹ پٹ سینڈ کر رہے ہیں وہی ڈیٹا ریسیو ہو رہا ہے ایز ان پٹ جس طرح پریویس ایک ڈایاگرام کے اندر آپ کو تمام رجسٹرز دکھائے تھے تو جو ڈیٹا باہر ٹرانسمٹ ہو رہا ہے ٹی ایکس ڈی لائن کے اوپر وہ ڈیٹا پہلے ٹرانسمیٹر شفٹ رجسٹر کے اندر جا کے اسٹور ہوتا ہے اور جو ڈیٹا ریسیو ہو رہا ہے وہ ریسیور شفٹ رجسٹر کے تھرو ریسیو ہوتا ہے R X D line receiver shift register کے ساتھ کنیکٹڈ ہوتی ہے اور اس کے تھرو وہ ڈیٹا ریسیو ہوتا ہے اب اگر آپ سیلف ٹیسٹ کو آن کر دیتے ہیں تو جو ڈیٹا ٹرانسمیٹر شفٹ رجسٹر کے اوپر جاتا ہے وہ data directly receiver shift register پہ ٹرانسفر ہو جائے گا یعنی کہ انٹرنلی ہی جو آپ ڈیٹا آؤٹ پٹ کر رہے ہیں وہی ڈیٹا اس کی ان پٹ بنتا جائے گا یہ موڈ کب یوز ہوتا ہے یہ موڈ آپ عام طور پہ تب یوز کریں گے جب آپ اپنے سافٹ ویئر کو ٹیسٹ کرنا چاہ رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کا سافٹ ویئر اگر ڈیٹا سینڈ کر رہا ہے تو صحیح طریقے سے سینڈ کر رہا ہے اور وہ اگر ڈیٹا ریسیو کر رہا ہے تو ڈیٹا صحیح طریقے سے ریسیو ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا اس چیز کو ٹیسٹ کرنے کے لیے یہ موڈ یوز کیا جا سکتا یہ ماڈرن کنٹرول رجسٹر تھا اس کے تھرو آپ ماڈرن کے پیرامیٹرس کو کنٹرول کر سکتے ہیں نیکسٹ رجسٹر کی مدد سے آپ ماڈرن کے اسٹیٹس کو ریڈ کر سکتے ہیں ماڈرن کے اسٹیٹس کو چینج نہیں کر سکتے ماڈرن کے اسٹیٹس کو ریڈ کر سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ماڈرن کا اس وقت کیا اسٹیٹس ہے یہ والا رجسٹر کہلاتا ہے اسٹیٹس رجسٹر آلریڈی اس کا آپ کو relative address relative to the base جو بھی اس کا ایڈریس بنتا ہے وہ آلریڈی آپ کو بتا چکے ہیں اب دیکھتے ہیں کہ ماڈرن رجسٹر کے اندر جو پرٹیکولر بٹس ہیں ان کا کیا میننگ ہے اس کے لیے یہ سلائڈ دیکھتے ہیں اس سلائڈ کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نمبر زیرو جو ہے یہ آپ کو یہ بتاتا ہے کہ change in C T S C T S signal clear to send کا سگنل ہے اگر اس سگنل کے اندر کسی قسم کا چینج آتا ہے یہ زیرو سے ون ہوتا ہے یا ون سے زیرو ہوتا ہے تو یہ والا بٹ سیٹ ہو جائے گا اور اس بٹ کے اندر کوئی چینج نہیں آئے گا جب تک یہ بٹ ریڈ نہیں ہو جاتا ریڈ ہونے کے اوپر یہ پھر سے زیرو ہو جائے گا اور اگین پھر ماڈرن اسٹیٹس چینج ہونے کے اوپر یہ بٹ چینج ہوگا اس طرح سے باقی بٹ نمبر 3 تک کے لیے سیم کیس ہے کہ ریڈ ہونے تک ان بٹس کی ویلو چینج نہیں ہوتی جب ان کی ویلو ریڈ ہو جاتی ہے تو پھر سے ان کی ویلو زیرو ہو جائے گی اور اگین چینج آنے پہ ان بٹس کی ویلوز ون ہو جائیں گی اسی طرح سے بٹ نمبر ون دیکھیں یہ آپ کو یہ بتا رہا ہے کہ change in D S R data set ready کا جو سگنل ہے اس کے اندر اگر کسی قسم کا چینج آیا ہے زیرو سے ون ہوا ہے یا ون سے زیرو ہوا ہے تو اس بٹ سے آپ کو پتا لگ سکتا bit number two ring indicator کے سگنل کے اندر چینج شو کر رہا ہے کہ رنگ انڈیکیٹر کا سگنل اگر چینج ہوتا ہے جو کہ انڈیکیٹ کرتا ہے کہ رنگ uh, آ رہی ہے ٹیلیفون لائن کے اوپر اگر اس میں کوئی چینج آتا ہے تو اس بٹ سے آپ کو پتہ چل سکتا ہے اور اسی طرح سے کیری ڈیٹیکٹ کے سگنل کے اندر اگر کوئی چینج آتا ہے تو وہ آپ کو بٹ نمبر 3 سے پتہ چل جائے گا مور اوور جو ان سگنلس کی کرنٹ ویلیو ہے وہ آپ باقی کے بٹس سے اینالائز کر سکتے ہیں جس طرح بٹ نمبر فور ہے یہ آپ کو سی ٹی ایس کی کرنٹ ویلو بتاتا ہے واٹ ایور جو بھی وہ زیرو ہے یا ون ہے ان میں سے کوئی بھی اس کی ویلو ہے وہ بٹ نمبر فور سے آپ کو پتا چلے گی اسی طرح ڈی ایس آر سگنل کی جو کرنٹ ویلو ہے وہ آپ کو بٹ نمبر فائیو سے پتہ لگے گی اور آر آئی سگنل کی جو کرنٹ ویلو ہے وہ آپ کو بٹ نمبر سکس سے پتہ چلے گی سملرلی کیری ڈیٹیکٹ کے سگنل کہ جو کرنٹ ویلو ہے آپ کو بٹ نمبر 7 سے پتا چلے گی آپ نے آپریٹنگ سسٹم کے اندر ایک ٹرم پڑھی ہوگی بفرنگ بفرنگ یوز ہوتی ہے for overlapping of input output operations and computations کہ سی پی یو ایک فاسٹر ڈیوائس ہے وہ کمپیوٹیشنس پرفارم کر رہا ہے ایٹ اے فاسٹر ریٹ ہمارا جو ان پٹ آؤٹ پٹ ڈیوائس ہے اس ریٹ کے اوپر input output operation نہیں پرفارم کر سکتا تو سی پی یو نے جو کمپیوٹیشنس کی ہیں یا تو وہ input output device کے ریٹ کے اوپر کمپیوٹیشنس پرفارم کرے یا پھر جو کمپیوٹیشن جو ریزلٹ اس نے کیلکولیٹ کیا ہے وہ ٹیمپرلی ایک بفر کے اندر جا کے اسٹور ہو جائے اگر وہ ڈیٹا بفر کے اندر جا کے اسٹور ہوتا رہے گا تو ان پٹ آؤٹ پٹ ڈیوائس بھی اسی ٹائم اسی انسٹنس کے دوران ان پٹ آؤٹ پٹ بھی پرفارم کر سکتا ہے اور سی پی یو اپنی بھی پرفارم کر سکتا ہے اس طرح سے ان پٹ آؤٹ پٹ اور کمپیوٹیشن کی اوور لیپنگ پرفارم ہو سکتی ہے یو آرٹ بھی اس فنکشن کو سپورٹ کرتا ہے بفرنگ کے فنکشن کو سپورٹ کرتا ہے بفر کیا چیز ہے ایک ٹیمپرری میمری ایریا آپ بفر کو سمولیٹ کر سکتے ہیں ایز اے فیفو کیو جو بھی ڈیٹا بفر کے اندر جا کے لگ آ رہا ہے جو بھی ڈیٹا بفر کے اندر آ رہا ہے وہ ایک کیو کے اندر لگتا جا رہا ہے ان پٹ آؤٹ پٹ وائس نے جو ڈیٹا ریسیو کرنا ہے وہ FIFO first in first out کی پالیسی کے مطابق ریسیو کرنا ہے جو ڈیٹا بفر کے اندر کیو ہوتا گیا فیفو پالیسی کے مطابق input output device بھی فیفو پالیسی کے مطابق کیو میں سے ڈیٹا ریسیو کرتا جائے گا اور اس کے اوپر input output operation perform کرتا رہے گا یو آرٹ بھی اس طرح سے بفرنگ کو سپورٹ کرتا اس بفر کو ہم فیفو کیو کہتے ہیں first in first out queue کہتے ہیں جس طرح سے لاجیکلی اس کے نام سے ظاہر ہے اب دیکھتے ہیں کہ اس فیفو کیو کو آپ کیسے انیبل کر سکتے ہیں اور اس فیفو کیو کو انیبل کرنے کے بعد آپ کس طرح سے یوز کر سکتے ہیں اس کے لیے سلائڈ کو اینالائز کرتے ہیں یہ رجسٹر جو ہے یہ فیفو کنٹرول رجسٹر ہے یہ یوز ہوتا ہے فیفو کو کنٹرول کرنے کے لیے بٹ نمبر زیرو ہوگا فیفو کیو کو آن کرنے کے لیے آپ اس بفرنگ کا جو فنکشن ہے یہ چاہے یوٹیلائز کریں چاہے نہ یوٹیلائز کریں اگر آپ اس کو یوٹیلائز کرنا چاہتے ہیں تو فیفو کنٹرول رجسٹر کا بٹ نمبر زیرو ون کرنا پڑے گا سیٹ کرنا پڑے گا اگر نہیں یوز کرنا چاہتے تو اس کو زیرو کر دیں پھر بٹ نمبر ون جو ہے یہ ایک طرح سے انیشلائزیشن کے لیے یوز ہوتا ہے کہ اگر ریسیور کیو کے اندر جو ڈیٹا ریسیو ہو رہا ہے اس کے لیے کیو بنی ہوئی ہے اسی طرح جو ڈیٹا سینڈ ہو رہا ہے اس کے لیے بھی ایک کیو بنی ہوئی ہے یہ دو ڈفرینٹ کیوز ہیں اب جو ڈیٹا ریسیو ہو رہا ہے اس کیو کے اندر اگر کوئی گاربیج ویلوز پڑی ہوئی ہیں ان گاربیج ویلوز کو آپ کلیئر کرنا چاہتے ہیں تو اس بٹ کو ون کر دیں گے اس طرح سے یہ کیو انیشلائز ہو جائے گی اور اس کے اندر تمام زیرو ویلوز آ جائیں گی گاربیج یہاں سے کلیئر ہو جائیں گی اسی طرح سے سینڈر بفر جو ہے سینڈر کیو جو ہے اگر آپ اس کو بھی کلیئر کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بٹ نمبر ٹو یوز ہوگا اگر اس بٹ کو ون کر دیں تو سینڈر کیو جو ہے وہ کلیئر ہو جائے گی مور اوور آپ چاہتے ہیں کہ ایک combination of interrupt driven and buffering اگر آپ چاہتے ہیں آپ چاہتے ہیں کچھ دیر تک ڈیٹا بفر ہوتا رہے اور تھوڑا سا ڈیٹا بفر ہونے کے بعد آپ انٹرپٹ کو انوو کریں جو کہ ڈیٹا بفر میں سے ریسیو کر کے اس کو پروسیس کر لیں تو ایسا کرنے کے لیے آپ بیڈ نمبر سیون اور سکس کو یوز کر سکتے ہیں بیڈ نمبر سیون اور سکس یہ اسپیسیفائی کر رہے ہیں کہ کتنا ڈیٹا ریسیو یا سینڈ کرنے کے بعد انٹراپٹا کرو گی اگر آپ نے ان بٹس کو زیرو زیرو رکھا ہوا ہے تو ہر کریکٹر ریسیو ہونے کے بعد انٹراپٹ آ کرو گی اگر آپ نے اس کو زیرو ون رکھا ہوا ہے تو جب تک فور کریکٹر جو کہ بفر کے اندر جا کے ہوں گے تب تک انٹرپٹ نہیں آ کرو گے تو ون زیرو کے کیس کے اندر ایٹ ریسیو ہونے کے بعد انٹرپٹ آ کرو گی اس صورت میں انٹرپٹ سروس روٹین کو بفر میں سے ایٹ ریسیو کرنے پڑیں گے اور اگر آپ نے اس کو ون ون رکھا ہوا ہے تو اس کیس کے اندر 14 کریکٹرز ریسیو کرنے کے بعد انٹرپٹ آ کر ہوگی اس صورت میں انٹرپٹ سروس روٹین کو بفر میں سے کریکٹرز کریکٹر کرنے پڑیں گے فیفو کیو کا جو فنکشن ہے یہ آپ کو ہر یو آرٹ کے اوپر اویلیبل نہیں ہے ارلیئر جو پیسیز ہوتے تھے اس کے اندر جو یو آرٹ آتے تھے ان یو آرٹس کے اندر یہ فنکشن اویلیبل نہیں تھا maybe two eight six and above کے بعد جو پی سیز آئے ہیں اس کے اندر یو آرٹ کیا فیفو کا فنکشن اویلیبل ہے اس کے اندر جو یو آرٹ یوز ہو رہا ہے اس کا نمبر ہے جو بھی ڈیوائس ہوتا ہے اس کو اس طرح سے ایک یونیک نمبر اسائن کیا جاتا ہے اسٹینڈرڈائزیشن کے لیے اس کو ایک یونیک نمبر اسائن کیا جاتا ہے یو آرٹ جو آج کل کے پی سیز کے اندر آ رہا ہے اس کا نمبر ہے one six double five zero اس نمبر سے اس ڈیوائس کو ریکگنائز کیا جا سکتا ہے اور اس کی ڈاکومنٹیشن وغیرہ حاصل کی جا سکتی ہے اسی ڈیوائس کے اندر جو انٹرپٹ آئی ڈی رجسٹر ہے اس کے اندر سرٹن چینجز آ گئی ہیں وہ چینجز کیا ہیں وہ ہم ڈسکس کرتے ہیں اس کیس کے اندر انٹرپٹ آئی ڈی رجسٹر کا جو میننگ ہے تھوڑا سا چینج ہو گیا ہوا ہے جو ہائر یو آرٹس آئے ہیں one six double five zero اس کے اندر انٹرپٹ آئی ڈی رجسٹر کا جو میننگ ہے وہ کچھ چینج ہو گیا ہوا ہے کچھ وہی چیزیں یوز ہو رہی ہیں جو پریویس یو آرٹ کے اندر یوز ہوتی تھیں اور کچھ اور نئی چیزیں بھی آ گئی ہیں انٹراپٹ آئی ڈی رجسٹر جس طرح کہ ہم نے پہلے ڈسکس کیا تھا بٹ نمبر زیرو انڈیکیٹ کرتا ہے کہ انٹراپٹ ٹریگر ہوگی ہوئی ہے انٹراپٹ پینڈنگ ہے بٹ نمبر ون اور بٹ نمبر ٹو یہ اسپیسیفائی کر رہے ہیں کہ کس وجہ سے انٹراپٹ ٹکر ہوئی ہے زیرو ون ہونے کی وجہ سے uh, اس کا مطلب ہے کہ ٹرانسمیٹر رجسٹر جو ہے وہ ایم ٹی ہو گیا ہے یعنی کہ جو بائٹ آپ نے ٹرانسمٹ کیا تھا وہ پورا ٹرانسمٹ ہو گیا ہے ون زیرو ہونے پہ اس کا مطلب ہے کہ ڈیٹا ریڈی ہے اور زیرو زیرو ہونے پہ اس کا مطلب ہے کہ ماڈرن کے اسٹیٹس کے اندر کسی قسم کا چینج آیا اگر اس کی ویلو ون ون ہے تو یہ انڈیکیٹ کرتا ہے کسی ایرر کے اکر ہونے کی وجہ سے انٹراپٹ اکر ہوئی ہے بٹ نمبر تھری یہ ظاہر کرتا ہے جس طرح سے ہم نے فیفو کنٹرول رجسٹر کے اندر دیکھا ہے کہ ہم اسپیسیفائی کر سکتے ہیں کہ کتنے بائٹس ریسیو ہونے کے بعد انٹراپٹ اکر ہو بٹ نمبر تھری ایک کنفیوژن دور کرنے کے لیے یوز ہوگا بٹ نمبر تھری کیا کنفیوژن دور کرنے کے لیے یوز ہو رہا ہے سے فار ایگزامپل ہم نے رکھا ہوا ہے کہ جی فور بائٹس ریسیو ہونے کے بعد انٹراپٹا کرو اگر فور بائٹس ریسیو ہو جاتے ہیں تو پھر انٹراپٹا کرو گی انٹراپٹ سروس روٹین یہ ایکسپیکٹ کر رہی ہوگی کہ کیو کے اندر فور بائٹس پڑے ہوئے ہیں لیکن پاسبل ہے کہ فور بائٹس نہ پڑے ہوں اس کی کیا سچویشن ہو سکتی ہے اس کی یہ سچویشن ہو سکتی ہے کہ سینڈر نے ٹو بائٹ سینڈ کیے یا ون بائٹ سینڈ کیا ون بائٹ سینڈ کرنے کے بعد اس نے مزید کوئی اور بائٹس نہیں سینڈ کیے اور تھوڑی دیر ریسیور نے انتظار کیا ٹائم آؤٹ پیریڈ کے لیے ریسیور نے انتظار کیا ٹائم آؤٹ پیریڈ ختم ہو گیا اب مزید ریسیور جو ہے اس کا انتظار نہیں کرے گا اور اسی ایک بائٹ کو یوز کرے گا اب اس بائٹ کو پروسیس تو ہونا ہے اس کے لیے انٹرپٹ جنریٹ ہوگی اور بٹ نمبر تھری یہ بتا رہا ہے کہ جو یہ جو انٹرپٹ جنریٹ ہوئی ہے یہ بفر فل ہونے کی وجہ سے انٹرپٹ نہیں جنریٹ ہوئی یہ اس وجہ سے انٹراپ جنریٹ ہوئی ہے کہ بفر میں ابھی پورا ڈیٹا نہیں آیا سے اگر فور بائٹس تھے بفر کے تو صرف ہو سکتا ہے ایک بائٹ آئے ہوں یا دو بائٹ آئے ہوں لیکن جو سینڈر ہے اس نے سینڈ کرنا چھوڑ دیا تھا اور ریسیور نے ٹائم آؤٹ پیریڈ کے لیے ویٹ کیا ٹائم آؤٹ پیریڈ پورا ہو گیا تو اس کے بعد ریسیور نے انٹراپ جنریٹ کیا تاکہ بفر کے اندر جتنا بھی ڈیٹا آیا اس کو پروسیس کیا جا سکے اور بٹ نمبر سیون اور سکس یہاں پہ انڈیکیٹ کر رہے ہیں کہ فیفو کیو جو ہے اس کو آن کیا گیا اگر ان میں سے کسی ایک کی بھی ویلو ون ہوئی ہوئی ہے تو یہ انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ فیفو کیو آن ہے اگر یہ دونوں بٹس زیرو ہیں تو یہ انڈیکیٹ کرے گا کہ فیفو کیو کو آف کیا ہوا ہے تو فیفو کیو کا فنکشن اس کیس کے اندر نہیں یوز ہو رہا انٹرپٹ ان دو بٹس کو دیکھ کے ڈسائڈ کر سکتی ہے کہ فیفو کیو کا فنکشن یوز ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ابھی ہم نے بات کی ہے یو آرٹ کے انٹرنل رجسٹرز کی اب تقریباً جو بھی ہمارے لیے پروگرامنگ پوائنٹ آف ویو سے جو انٹرنل رجسٹرز امپورٹنٹ ہیں ان تمام رجسٹرز کی ہم نے بات کیا کر لیا ہے اس کے علاوہ ایک اور رجسٹر ہوتا ہے جو کہ اسکریچ پیڈ رجسٹر کہلاتا ہے اسکریچ پیڈ رجسٹر یوزر کے لیے پروگرامر کے لیے رادر امپورٹنٹ نہیں ہے اس کے اندر کچھ انٹرمیڈیٹ انفارمیشن پڑی ہوتی ہے انفارمیشن چینج ہو رہی ہوتی ہے یہ رجسٹرس پروگرامر کے لیے پروگرامنگ پوائنٹ آف ویو سے امپورٹنٹ نہیں ہے اب پروگرامنگ پوائنٹ آف ویو سے ہم اس کا ایک اور آسپیکٹ دیکھتے ہیں جس طرح ہم نے پریویس کیسز کے اندر بھی دیکھا ہے ہم نے دیکھ لیا کہ انٹرنلی کون سے رجسٹرز اویلیبل ہیں اب اس کے علاوہ ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ بایوس آپ کو کیا سپورٹ پرووائڈ کر رہی ہے بایوس کے کون سے ایسے فنکشنز ہیں جن کی مدد سے آپ کام پورٹ کے اوپر input output operation perform کر سکتے ہیں تو آئیے ان فنکشنز کو انالائز کرنے کے لیے یہ سلائڈ دیکھتے ہیں اس سلائڈ کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انٹرپٹ کام پورٹ کے اوپر input put out operation perform کرنے کے لیے یوز کی جاتی ہے اس کی نمبر آف سروسز ہیں تمام سروسز کے اندر ڈی ایکس کے اندر جو پیرامیٹر پاس کیا جاتا ہے وہ پورٹ نمبر ہے یعنی کہ اگر آپ کام ون کے اوپر ان پٹ آؤٹ پٹ پرفارم کرنا چاہتے ہیں تو ڈی ایکس کے اندر آپ ویلو زیرو پلیس کریں گے اگر کام ٹو کے اوپر input output operation perform کرنا چاہتے ہیں تو ڈی ایکس کے اندر ویلو ون پلیس کی جائے گی اور اسی طرح اگر کام تھری کے اوپر input output operation perform کرنا چاہتے ہیں تو ڈی ایکس کے اندر ویلو ٹو پلیس کی جائے گی پھر جو سروس فورٹین ہیگز انٹرپٹ کی سروس زیرو ہے یہ یوز ہو رہی ہے کمیونیکیشن پیرامیٹرس کو سیٹ کرنے کے لیے جس طرح ہم نے شروع میں بات کی تھی کمیونیکیشن پیرامیٹرس کیا ہیں اس کے اندر باڈ ریٹ آ جاتا ہے اس کے اندر یہ ایک پیرامیٹر آ جاتا ہے کہ بائٹ فائیو بٹس کا ہے سکس بٹس کا ہے سیون کا ہے یا ایٹ کا ہے نمبر آف اسٹاپ بٹس آ جاتے ہیں پیرٹی آ جاتی ہے اور یہ کہ پیرٹی ایون ہے یا آڈ ہے یہ تمام پیرامیٹرز آپ سروس زیرو کی مدد سے سیٹ کر سکتے ہیں سروس ون جو ہے یہ کریکٹر کو آؤٹ پٹ کرنے کے لیے یوز کی جاتی ہے کہ اگر آپ ایک کریکٹر کام پورٹ پہ سینڈ کرنا چاہتے ہیں ڈیٹا رجسٹر کے اوپر رائٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے سروس ون یوز کی جائے گی سروس ٹو جو ہے ڈیٹا پورٹ سے کریکٹر کو ریڈ کرنے کے لیے یوز کی جاتی ہے اور سروس تھری جو ہے یہ کام پورٹ کا جو کرنٹ اسٹیٹس ہے اس کو یعنی کہ لائن اسٹیٹس جو ہے اس کو ریڈ کرنے کے لیے یوز کی جاتی ہے سروس زیرو جو ہے جس طرح ابھی ہم نے بات کی ہے یہ کمیونیکیشن پیرامیٹرس کو سیٹ کرنے کے لیے یوز کی جاتی ہے تو آف کورس جب آپ کمیونیکیشن پیرامیٹر سیٹ کریں گے تو اس کو سرٹن اور پیرامیٹرز پاس کرنے پڑیں گے ان پیرامیٹرز کو کس طرح سے پاس کرنا ہے اس کے لیے اب یہ نیکسٹ سلائیڈ دیکھتے ہیں اس سلائڈ کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ اے ایل کے اندر ایک بائٹ اسپیسیفائی کریں گے اس بائٹ کے ویریئس بٹ سے یہ پتا چلے گا کہ کیا کمیونیکیشن پیرامیٹرس پاس کیے جا رہے ہیں اس کے علاوہ آف کورس اے ایچ کے اندر سروس نمبر تو ہوگا ہی اور ڈی ایکس کے اندر پورٹ نمبر پلیس کیا جائے گا اور یہ کرنے کے بعد انٹرپٹ کو کال کریں گے اب یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو کمیونیکیشن پیرامیٹرز ہیں یہ آپ کس طرح سے اے ایل کے اندر اسپیسیفائی کریں گے اے ایل کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں بٹ نمبر زیرو اور ون یہ بائٹ کی لینتھ کو اسپیسیفائی کرنے کے لیے استعمال ہو رہے ہیں اگر ان کی ویلیوز زیرو زیرو ہے تو اس کا مطلب ہے بائٹ فائیو بٹس کا ہے اگر زیرو ون ہے تو بائٹ سکس بٹس کا ہے ہے تو بائٹ بٹس کا ہے ہے مور اوور بٹ نمبر جو یہ اسپیسیفائی کر رہا ہے کہ کتنے اسٹاپ بٹس یوز کر رہے ہیں آپ اگر اس کی ویلو زیرو ہے تو اس کا مطلب ہے سنگل اسٹاپ بٹ یوز کر رہے ہیں اگر اس کی ویلو ون ہے تو اس کا مطلب ہے فائیو یا سرٹن کیسز میں ٹو اسٹاپ بٹس یوز کر رہے ہیں آپ اگلے دو بٹس جو ہیں یہ پیرٹی چیک کے لیے استعمال کیا جاتے ہیں اگر آپ نے پیرٹی کو آف رکھنا ہے تو اس کیس کے اندر ان دو بٹس کو بٹ نمبر 3 اور 4 کو آپ 0 0 کر دیں گے اگر پیرٹی آپ نے آڈ رکھنی ہے تو ان دو بٹس کو آپ 0 1 کر دیں گے اور پیرٹی اگر ایون رکھنی ہے تو ان دو بٹس کو آپ 1 1 کر دیں گے اگلے جو 3 بٹس ہیں بٹ نمبر 7 ٹو 5 یہ بٹس یوز ہو رہے ہیں باڈ ریٹ اسپیسیفائی کرنے کے لیے آپ کو بتایا ہے کہ اگر آپ دو سیریل ڈیوائسز کے بیچ میں کمیونیکیشن پرفارم کر رہے ہیں تو ضروری ہے کہ دونوں اینڈس کے اوپر باڈ ریٹ سیم ہو اس باڈ ریٹ کو اسپیسیفائی کرنے کے لیے تھری بٹس یوز ہو رہے ہیں اگر اس کے لیے ہر ویلیو کے لیے ایک سرٹن باڈ ریٹ فکس کر لیا گیا ہے اگر آپ نے ان تھری بٹس کی ویلیو ٹریپل زیرو رکھی ہے تو اس کے لیے baud rate one ten use ہوگا زیرو زیرو ون رکھی ہے تو اس کے لیے baud rate one fifty use ہوگا اور زیرو ون زیرو تو اس کے لیے باڈ ریٹ 300 ہنڈریڈ یوز ہوگا اینڈ سو آن اگر ٹریپل ون ویلیو ہے تو اس کے لیے باڈ ریٹ 9600 یوز کیا جائے گا اگر آپ کام پورٹ کو پروگرام کرنا چاہتے ہیں اور باڈ ریٹ 300 رکھنا چاہتے ہیں پیرٹی آڈ رکھنا چاہتے ہیں اور اسٹاپ بٹس ون رکھنا چاہتے ہیں اور جو ڈیٹا لینتھ ہے وہ 8 بٹس رکھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ جو ویلو پلیس کریں گے اے ایل کے اندر وہ zero one zero zero one zero one one ہوگی یعنی کہ یہ ویلو ہیگز کے اندر بن جاتی ہے فور ہیگز بایوس کی تمام انٹراپٹس اسٹیٹس ریٹرن کرتی ہیں اے ایچ کے اندر اسٹیٹس ریٹرن کرتی ہیں اس اسٹیٹس کا میننگ دیکھتے ہیں جس طرح ابھی ہم نے سروس یوز کی ہے زیرو سروس زیرو جو ہے یہ بھی اسٹیٹس ریٹرن کرے گی اس کے علاوہ تمام سروسز جو ہیں اسٹیٹس ریٹرن کرتی ہیں اسٹیٹس کی ویلو دیکھتے ہیں ان اسٹیٹس کے بٹس کو ہم اینالائز کرتے ہیں کہ ان کا کیا میننگ ہے آئیے اس کے لیے نیکسٹ سلائڈ دیکھتے ہیں اس سلائڈ کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایج کے اندر جو ویلو ریٹرن ہوئی ہے اس کا جو لیس سگنیفیکینٹ بٹ ہے یہ اسپیسیفائی کر رہا ہے کہ ڈیٹا از ریڈی اور ناٹ اگر اس کی ویلو ون ہے تو اس کا مطلب ہے ڈیٹا از ریڈی اگر زیرو ہے تو اس کا مطلب ہے data is not ready bit number one specify کر رہا ہے اوور رن ایرر اگر اس کی ویلو ون ہے تو یہ شو کرتا ہے کہ اوور رن ایرر اکر ہو گیا اوور رن ایرر عام طور پہ تب اکر ہوگا جب دونوں اینڈس کے اوپر باڈ ریٹ سیم نہیں ہوتا اور اگر زیرو ہے تو اس کا مطلب اوور رن ایرر نہیں اکر ہوا پیرٹی ایرر اگر اکر ہوا ہے تو بٹ نمبر ٹو کے اندر پڑی ہوئی ویلو ون ہوگی یہ انڈیکیٹ کرتا ہے کہ پیرٹی ایرر اکر ہوا ہے کسی قسم کہ کمیونیکیشن ایرر ہے جس کی وجہ سے پیرٹی ایرر آ کر ہوا ہے پھر بٹ نمبر تھری جو ہے یہ فریمنگ ایرر کو ڈسکرائب کر رہا ہے کہ دونوں اینڈس پہ ہو سکتا ہے فریم سائز ڈفرینٹ ہے بٹ نمبر فور جو ہے یہ اسپیسیفائی کر رہا ہے کہ بریک ڈیٹیکٹ ہوئی ہوئی ہے بریک ڈیٹیکٹ ہونا جس طرح ہم نے پریویسلی بھی ڈسکس کیا تھا کہ اگر ایک اینڈ سے کمیونیکیشن بریک کرنا چاہتے ہیں بریک لینا چاہتے ہیں کمیونیکیشن کو اسٹاپ کرنا چاہتے ہیں تو اس اینڈ سے آپ کے پاس ایک بٹ اویلیبل ہے اس بٹ کو سیٹ کر دیتے ہیں اس کو سیٹ کرنے کے بعد آؤٹ پٹ لائن کے اوپر زیروز جانے شروع ہو جاتے ہیں کوئی ڈیٹا نہیں جا پاتا اس کا مطلب ہوتا ہے یہ انڈیکیشن ہوتی ہے کہ ایک اینڈ سے کمیونیکیشن کو اسٹاپ کر دیا گیا تو اگر دوسرے اینڈ پہ یہ چیز ڈیٹیکٹ کی جاتی ہے تو یہ والا بٹ سیٹ ہو جائے گا T H R empty اگر ہے یعنی کہ ٹرانسمٹ ہولڈ رجسٹر اگر ایم ٹی ہے تو اس کے لیے بٹ نمبر 5 سیٹ ہوگا بٹ نمبر 6 بھی اگر سیٹ ہے تو یہ انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ ٹرانسمٹ شفٹ رجسٹر جو ہے وہ بھی ایم ٹی ہو گیا ہوا مور اوور اگر آپ ڈیٹا رائٹ کر رہے ہیں اور کسی وجہ سے ڈیٹا رائٹ نہیں ہو پا رہا یا ڈیٹا ریڈ کر رہے ہیں اور کسی وجہ سے ڈیٹا ریڈ نہیں ہو پا رہا بائی آس نمبر آف ٹائمس ٹرائی کرے گی اور ایک certain amount of times try کرنے کے بعد وہ گیو اپ کر دے گی اس چیز کو ٹائم آؤٹ کہتے ہیں کہ جو ٹائم پیریڈ تھا جس ٹائم پیریڈ کے لیے اس کو ایک مہلت دی گئی تھی اس مہلت کے اندر اس نے رائٹ یا ریڈ کرنے کی کوشش کی ہے وہ نہیں سکسیزفل ہوا اگر نہیں سکسیزفل ہوا تو ٹائم آؤٹ کا جو بٹ ہے وہ ون ہوگا وہ انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ ٹائم آؤٹ ایرر آ کر ہوا اسی طرح سے اسٹیٹس کے اندر جب آپ کو اسٹیٹس ریسیو ہوتا ہے تو اے ایل رجسٹر کے اندر ماڈرن کا اسٹیٹس آتا ہے اے ایچ کے اندر ہم نے دیکھا کہ ہمارے پاس لائن کا اسٹیٹس آیا اے ایل رجسٹر کے اندر آپ کے پاس ماڈم کا اسٹیٹس آتا ہے اس کا بھی وہی مطلب ہے جو کہ ماڈم اسٹیٹس رجسٹر کے اندر بٹس کے کا مطلب ہے جس طرح سے آپ بٹ نمبر زیرو دیکھ سکتے ہیں وہ change in C T S signal کو اسپیسیفائی کر رہا ہے bit number one change in D S R signal specify کر رہا ہے bit number two change in ring indicator signal bit number three change in carry detect signal اور uh, اسی طرح سے بٹ نمبر فور جو ہے یہ یہ اسپیسیفائی uh, کر رہا ہے کہ modem modem is ready to receive data اور بٹ نمبر فائیو جو ہے یہ یہ اسپیسیفائی کر رہا ہے کہ ڈیٹا سیٹ از ریڈی اور bit number six ring indicator کا سگنل کو اسپیسیفائی کر رہا ہے کہ رنگ انڈیکیٹر انڈیکیشن ہوئی ہے یا نہیں ہوئی اور بٹ نمبر سیون جو ہے یہ کیری ڈیٹیکٹ کے سگنل کو اسپیسیفائی کر رہا ہے کہ کیریئر ڈیٹیکٹ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا جس طرح سے ہم نے پہلے بھی بات کی تھی اگر ٹیلی فون لائن کے ساتھ کنیکٹڈ ہے تو ٹیلی فون لائن کی جو ٹون ہے وہ کیریئر سگنل کہلاتی ہے ماڈرن کے اندر سیکٹری لگی ہوئی ہے جس کی مدد سے وہ کیریئر سگنل کو ڈیٹیکٹ کر سکتا ہے اگر اس کو ڈیٹیکٹ کر لیتا ہے تو یہ بٹ ون ہوگا اگر نہیں کرتا تو زیرو ہوگا ابھی آپ نے دیکھا کہ service zero fourteen hex interrupt کی سروس زیرو کو یوز کرتے ہوئے آپ یو آر کے پیرامیٹرس کو سیٹ کر سکتے ہیں اس کو چینج کر سکتے ہیں اس کے اندر ڈیٹا ریٹ کو چینج کر سکتے ہیں اس کے اندر پیرٹی کو اور اسٹاپ بیٹس کو وغیرہ وغیرہ جتنے بھی پیرامیٹرز ہیں ان کو آپ چینج کر سکتے ہیں ایون بارڈ ریٹ کو بھی چینج کر سکتے ہیں اور یہ سروس آپ کو اسٹیٹس ریٹرن کرتی ہے لائن کا اسٹیٹس بھی ریٹرن کرتی ہے اور ماڈم کا اسٹیٹس بھی ریٹرن کرتی ہے سملرلی جو سروس اسٹیٹس کو ریڈ کرنے کے لیے یوز ہوتی ہے وہ سروس بھی اسی طرح سے ماڈم کا اور لائن کا اسٹیٹس ریٹرن کر رہی ہے اس کے علاوہ کچھ اور سروسز ہیں جن کی مدد سے آپ ڈیٹا کو رائٹ کر سکتے ہیں یو آرٹ کے اوپر اور ڈیٹا کو ریڈ کر سکتے ہیں یو آرٹ سے اس کے لیے سروسز ون اور ٹو یوز ہوتی ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سروسز کس طرح سے ورک کرتی ہیں اس کے لیے یہ سلائڈ دیکھتے ہیں اس سلائڈ کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اے ایل کے اندر آپ اسپیسیفائی کریں گے کریکٹر نمبر کریکٹر کی ایس کی ویلیو جس کریکٹر کو آپ سینڈ کرنا چاہتے ہیں اور ایچ کے اندر آپ سروس نمبر اسپیسیفائی کریں گے جو کہ آف کورس زیرو ون ہے ایسا کرنے کے بعد انٹرپٹ کو انووک کریں انٹرپٹ سروس روٹین اس ویلو کو رائٹ کر دے گی آن ٹو یو آرٹ اس کے علاوہ کون سے والے یو آرٹ پہ اس نے رائٹ کرنا ہے کون سے یو آرٹ کے ڈیٹا پورٹ پہ رائٹ کرنا ہے اس کا نمبر آپ کو ڈی ایکس کے اندر بفور ہینڈ اسپیسیفائی کرنا پڑے گا جیسے کہ ہم نے پریویسلی ڈسکس کر لیا ہے تو ڈی ایکس کے اندر آپ زیرو ون یا ٹو اسپیسیفائی کریں گے اگر آپ نے کام ون ٹو یا تھری کے اوپر ان پٹ آؤٹ پٹ پرفارم کرنی ہے اے ایل کے اندر آپ کی کریکٹر اسپیسیفائی کریں گے ایچ کے اندر آپ service number interrupt service routine کو کال کریں اگر وہ سکسیزفلی کریکٹر رائٹ کر لیتی ہے تو ویل اینڈ گڈ اور اگر نہیں رائٹ کرتی تو یہ ایک ایرر سگنل آئے گا ایرر کوڈ کس کے اندر پڑی ہوگی اے ایچ وہ رجسٹر کے اندر ایرر کوڈ پڑی ہوگی اور اگر سکسیزفلی رائٹ ہو جاتا ہے تو اے ایچ رجسٹر کے اندر جو ویلو آئی ہے اس کا bit number zero bit number seven جو ہے اس کی ویلو زیرو ہوگی جو انڈیکیٹ کرتا ہے کہ یہ آپریشن سکسیسفل رہا ہے اسی طرح سے سروس ٹو ہے سروس ٹو کریکٹر کو ریڈ کرنے کے لیے یوز ہو رہی ہے اس سروس کو کال کرنے سے پہلے آپ ڈی ایکس کے اندر پورٹ نمبر اسپیسیفائی کریں گے زیرو ون یا ون یا ٹو واٹ ایور اور اے uh, ایچ کے اندر آف کورس سروس نمبر آئے گا اس کے بعد آپ انٹراپٹ کو انووک کر سکتے ہیں اگر کوئی کریکٹر ریڈ ہوتا ہے وہ اے ایل کے اندر آ جائے گا اور اے ایچ کے اندر ایرر کوڈ آ جائے گی اگر کسی قسم کا ایرر آ کر ہوا سیم کیس uh, ہے اس کے اندر بھی اگر ایرر کوڈ کا سیونتھ بٹ زیرو ہے تو وہ انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ ریڈ سکسیزفل ہو گیا ہے اور اگر اس کا بٹ سیونتھ بٹ ون ہے تو اس کا مطلب ریڈ انسکسیسفل رہا ہے کسی بھی وجہ سے کسی قسم کا بھی آر آر کر ہو سکتا ہے آگے چل کے ہم کوشش کریں گے کہ دو کمپیوٹرز کے یو آرٹ کو آپس میں انٹرکنیکٹ کر کے ہم computer to computer communication perform کر سکیں لیکن ایسا کرنے کے لیے آپ کو تھوڑی سی مزید انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے یو آرٹ ایک ڈیوائس ہے جو کہ عام طور پہ ماڈم کے ساتھ اٹیچ کیا جاتا ہے اور دوسرے ڈیوائسز کے ساتھ بھی اٹیچ کیا جا سکتا ہے لیکن computer to computer communication perform کرتے ہوئے عام طور پہ یہ ماڈرم کے ساتھ کنیکٹ کیا جاتا ہے ماڈرم آپ کو جیسے پتا ہوگا ایک ڈیوائس ہے یہ اسٹینڈ کرتا ہے for modulator and demodulator modem کا یہ کام ہے کہ جو بھی اس کو ڈیٹا ریسیو ہوا ہے اس ڈیٹا کو کنورٹ کرے ان ٹو فارم اور اس کو ٹیلیفون لائن کے اوپر ٹرانسفر کر سکے کیونکہ ٹیلیفون لائن کے اوپر ڈیجیٹل ڈیٹا نہیں ٹرانسفر کیا جا سکتا اور ریسیونگ اینڈ کے اوپر وہ اس ڈیٹا کو واپس اینالاگ فارم کے اندر اینالاگ فارم سے واپس اس کو ڈیجیٹل فارم کے اندر کنورٹ کریں جب آپ ڈیجیٹل ٹو اینالاگ اس کو کنورٹ کر رہے ہیں تو یہ والا پروسیس کھلاتا ہے ماڈولیشن اور ریسیونگ اینڈ کے اوپر جب اینالاگ ٹو ڈیجیٹل آپ اس کو کنورٹ کرتے ہیں تو یہ والا پروسیس کہلاتا ہے ڈی ماڈولیشن یہ کام کرنے کے لیے ایک ہی ڈیوائس یوز ہوتا ہے ماڈرم اور ماڈرم کس ڈیوائس سے آگے کنیکٹ ہوتا ہے یو آرٹ کے ساتھ کنیکٹ ہوتا ہے تو اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے ہم پہلے یو ماڈرن کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں گے اس کے لیے ہم یہ نیکسٹ سلائیڈ دیکھتے ہیں آپ اس سلائڈ کے اندر دیکھ سکتے ہیں کہ پی سی ماڈرن کے ساتھ کنیکٹڈ ہے ماڈرن پی سی کے کس کمپوننٹ کے ساتھ کنیکٹڈ ہے یو آرٹ کے ساتھ کنیکٹڈ ہے یو آرٹ کو یہ سگنلس یو آرٹ اور ماڈرن آپس میں سگنلز ایکسچینج کر رہے ہیں of data set ready and data terminal ready and R T S and C T S اس کے علاوہ آر ایکس ڈی اور ٹی ایکس ڈی یہ تمام سگنلس آپس میں ایکسچینج کر رہے ہیں ماڈم ٹیلیفون لائن کے ساتھ کنیکٹ ہوتا ہے P C directly telephone line کے ساتھ نہیں کنیکٹ کیا جا سکتا ہے یہ U R directly telephone line کے اوپر کے ساتھ کنیکٹ نہیں کیا جا سکتا کیونکہ U R basically digital data کے ساتھ ڈیل کر رہا ہے لیکن ٹیلیفون لائن کے اوپر ڈیجیٹل ڈیٹا ٹریول نہیں کر سکتا تو بیچ میں آپ کو ایک ڈیوائس چاہیے ماڈرن سینڈنگ اینڈ کے اوپر جو بھی آپ ڈیٹا سینڈ کر رہے ہیں ماڈم اس کو ماڈولیٹ کرے گا اور ٹیلیفون لائن کے اوپر سینڈ کر دے گا ریسیونگ اینڈ کے اوپر وہ ڈیٹا اینالاگ فارم کے اندر آتا ہے اور ریسیونگ اینڈ کے اوپر جو ماڈم لگا ہوا ہے وہ اس اینالاگ ڈیٹا کو ڈی ماڈولیٹ کرے گا ڈی ماڈولیٹ کر کے اب واپس ڈیٹا ڈیجیٹل فارم کے اندر آ جائے گا اور یو آرٹ کو ٹرانسفر کر دے گا پی سی اب یو آرٹ سے ڈیٹا ریسیو کر سکتا ہے سینڈنگ اینڈ کے اوپر جب پی سی نے ڈیٹا سینڈ کیا تو یو آرٹ کو سینڈ کیا یو آرٹ سے ماڈم نے ریسیو کیا اور آگے اس کو ماڈولیٹ کیا اور ریسیونگ اینڈ کے اوپر جو ڈیٹا ریسیو کیا ہے وہ یو آرٹ نے ریسیو کیا ہے اور پی سی یو آرٹ سے اس ڈیٹا کو ریڈ کر رہا ہے اب اس کیس کے اندر ہم بات کر رہے ہیں کہ اگر دو پی سیز ہمارے ریموٹ سائٹس کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں اور ہمارے پاس کوئی اتنی لمبی کیبل نہیں ہے ہم ٹیلیفون لائن کو یوز کر رہے ہیں ان دونوں کو آپس میں انٹرکنیکٹ کرنے کے لیے لیکن اگر پی سیز ایک ہی کمرے میں ہیں ایک ہی بلڈنگ کے اندر ہیں تو ان کو ڈائریکٹلی کسی ایسی کیبل کے ساتھ کنیکٹ کیا جا سکتا ہے جو کہ ڈیجیٹل کمیونیکیشن پرفارم کر سکتی ہے اگر آپ دو پی سیز کے بیچ میں سیریل کمیونیکیشن پرفارم کرنا چاہتے ہیں تو ان کو یو آرٹس کے تھرو کنیکٹ کرنا پڑے گا اور جو جس وائر کے تھرو کنیکٹ کرنا پڑے گا ضروری ہے کہ وہ وائر ڈیجیٹل ڈیٹا کو کیری کر سکتی ہے وہ ایسی وائر نہیں ہونی چاہیے جو اینالاگ ڈیٹا کو کیری کر سکتی ہے وہ ایسی وائر ہونی چاہیے جو کہ ڈیجیٹل ڈیٹا کو کیری کر سکتی ہے اگر آپ دو کمپیوٹرس کو آپس میں انٹر کنیکٹ کرنے کے لیے کوئی ڈیجیٹل کیبل یوز کر رہے ہیں تو ان کو یو آرٹ کے تھرو کنیکٹ کیا جا سکتا ہے اس کیس میں جو ماڈم بیچ میں لگا ہوا تھا ماڈم کا جو ڈیوائس لگا ہوا تھا اس کو الیمینیٹ کر سکتے ہیں کیونکہ اب جو آپ کے پاس وائر اویلیبل ہے وہ ڈیجیٹل ڈیٹا کو کیری کر سکتی ہے اس لحاظ سے اب وائرس کو ہمیں کچھ آپس میں اس طرح سے انٹر کنیکٹ کرنا پڑے گا تاکہ دونوں کمپیوٹرس یو آرٹ کے تھرو آپس میں ڈیٹا ایکسچینج کر سکیں اس کے لیے ایک سرٹن طریقہ کار فالو کیا جاتا ہے جو وائرس کا انٹر کنیکشن ہے جس کے اندر ہم ماڈم کو المینیٹ کر دیتے ہیں اور دو یو آرٹس کو آپس میں انٹر کنیکٹ کر دیتے ہیں اس کو نال ماڈم کہا جاتا ہے وہ ایک طرح سے ماڈم کی طرح ہی ہے کہ ماڈم کے تمام سگنلز وہ پرووائڈ کر رہا ہے لیکن بیچ میں ماڈولیشن اور ڈی ماڈولیشن نہیں ہو رہی کیونکہ بیچ میں ماڈولیشن اور ڈی ماڈولیشن نہیں ہو رہی اس لیے اس کو نال ماڈم کہا جائے گا اس کے لیے یہ دیکھتے ہیں اس سلائڈ کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے دو پیسیز کو ڈائریکٹلی انٹرکنیکٹ کر دیا ایک ڈیجیٹل کیبل کی مدد سے اور جو بھی ڈیجیٹل ڈیٹا ہے اس کیبل کے تھرو آپس میں ایکسچینج ہو سکتا ہے ہم نے کیبل ڈیزائن اس طریقے سے کی ہے کہ ڈیجیٹل ڈیٹا آپس میں ایکسچینج ہو سکے اس کیس کے اندر یہ جو کنیکٹیوٹی ہے یہ والی کنیکٹیوٹی نل ماڈم کہلائے گی کیونکہ اس کے اندر ہم ڈیٹا تو ایکسچینج کر رہے ہیں لیکن ماڈولیشن اور ڈی ماڈولیشن نہیں ہو رہی ماڈم کو ہم نے بیچ میں سے المینیٹ کر دیا اس لیے یہ نال ماڈم کہلائے گا نال ماڈم کے تھرو دو کمپیوٹرز کو انٹر کنیکٹ کرنے کے لیے ہم ایک سرٹن ٹیکنیک فالو کرتے ہیں جس کی مدد سے ہم سگنلس کو آپس میں انٹرچینج کریں گے سگنلس کو آپس میں انٹر کنیکٹ کریں گے اس ٹیکنیک کی مدد سے جو ہمارے پاس کیبل آئے گی اس کیبل کی جو کنیکٹیوٹی ہے وہ نال ماڈم کہلاتی ہے آئیے دیکھتے ہیں کہ ہم اس کیبل کو کس طرح سے ڈیزائن کریں گے اس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دونوں اینڈس کے اوپر سے آپ کے پاس ایک ڈی بی نائن کنیکٹر ہے جس کی کہ نائن پنز ہوتی ہیں پن نمبر فائیو جو ہے وہ گراؤنڈ کے طور پہ یوز ہو رہی ہے ایک اینڈ کے اوپر جو گراؤنڈ کی پن ہے وہ دوسرے اینڈ کے اوپر گراؤنڈ کی پن کے ساتھ کنیکٹڈ ہے بائی اے سنگل وائر اسی طرح سے ایک اینڈ کے اوپر جو آر ایکس ڈی لائن ہے وہ دوسرے اینڈ کے اوپر ٹی ایکس ڈی کے ساتھ کنیکٹڈ ہے یعنی کہ ایک اینڈ سے جو ٹرانسمٹ ہوگا وہ دوسرے اینڈ پہ جا کے ریسیو ہوگا اور اسی طرح سے فرسٹ اینڈ کے اوپر اگر آپ دیکھیں فرسٹ اینڈ کے اوپر جو ٹی ایکس ڈی لائن ہے وہ دوسرے اینڈ کے آر ایکس ڈی لائن کے ساتھ کنیکٹڈ ہے یعنی کہ دونوں کمپیوٹر سائملٹینیسلی آپس میں ڈیٹا ایکسچینج کر سکتے ہیں ایک کمپیوٹر ڈیٹا سائملٹینیسلی سینڈ بھی کر سکتا ہے اور ریسیو بھی کر سکتا ہے سملرلی دوسرے اینڈ کے اوپر بھی دوسرا جو کمپیوٹر ہے وہ سائملٹینیسلی ڈیٹا ریسیو بھی کر سکتا ہے اور سینڈ بھی کر سکتا ہے مور اوور جو فلو کنٹرول کے سگنلز ہیں وہ ہمیں ریکوائرڈ ہیں یہ بتانے کے لیے ایک تو فرسٹلی سگنل یوز ہوتا تھا کہ ڈیٹا سیٹ اور ڈیٹا ٹرمینل دونوں ریڈی ہیں اور دوسرا ہمیں یہ سگنل یوز کیا جاتا تھا ماڈم کے کیس کے اندر request to send and clear to send اب اس کا یہاں پہ کیا حل نکالا گیا ہے اس کا یہ حل نکالا گیا ہے کہ جو ڈی ٹی آر سگنل ہے ایک اینڈ کے اوپر جو ڈی ٹی آر سگنل ہے ڈیٹا ٹرمینل ریڈی وہ دوسرے اینڈ کے ڈی ایس آر سگنل کے ساتھ کنیکٹڈ ہے یہ دوسرے اینڈ کو بتا رہا ہے کہ modem is live and well اور ماڈم کمیونیکیشن پرفارم کر سکتا ہے لیکن آف کورس بیچ میں ماڈم ایگزٹ نہیں کرتا اور سملرلی سیکنڈ ہینڈ کے اوپر جو ڈی ٹی آر ہے وہ فرسٹ اینڈ کے ڈی ایس آر کے ساتھ کنیکٹڈ ہے سملرلی دونوں ہینڈس کو یہ تاثر پہنچتا ہے کہ مارڈن جو ہے وہ ویل لائیو ہے اور ڈیٹا سینڈ کر سکتا ہے اسی طرح سے ایک اینڈ کے اوپر جو آر ٹی ایس ہے وہ دوسرے اینڈ کے سی ٹی ایس کے ساتھ کنیکٹڈ ہے اور فرسٹ اینڈ کے اوپر جو سی ٹی ایس ہے وہ سیکنڈ ہینڈ کے آر ٹی ایس کے ساتھ کنیکٹیڈ ہے اس طرح سے ریکویسٹ ٹو سینڈ اور کلیئر ٹو سینڈ کا سگنل بھی آپس میں ایکسچینج ہو جاتا ہے اس طرح کی کنیکٹیوٹی یوز کرتے ہوئے اگر آپ دو کمپیوٹرس کو انٹر کنیکٹ کرتے ہیں تو یہ کنیکٹیوٹی نال ماڈم کے لائے گی دونوں کمپیوٹرس کو یہ لگے گا کہ modem is live and well اور ماڈم کے تھرو کمیونیکیشن پرفارم ہو رہی ہے لیکن انفیکٹ بیچ میں کوئی ماڈم ہے ہی نہیں اور ڈیٹا ڈیجیٹلی ڈائریکٹلی پاس ہو رہا ہے سیکنڈلی ادھر ایک اور چیز نوٹ کرنے والی ہے کہ سی ڈی اور آر آئی یہ دو سگنلز یوز نہیں ہو رہے سی ڈی کیری ڈیٹیکٹ تھا آف کورس آپ کوئی اپنی لائن یوز کر رہے ہیں اپنی کوئی وائر یوز کر رہے ہیں اس کے اوپر کوئی کیریئر سگنل نہیں آ رہا کوئی ڈائلٹون نہیں آ رہی اور رنگ انڈیکیٹر کا سگنل بھی کیونکہ آپ ٹیلیفون لائن کو یوز نہیں کر رہے تو رنگ انڈیکیٹر کا سگنل جو ہے وہ بھی آپ کے لیے امپورٹنٹ نہیں ہے اس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم دو کمپیوٹرس کو آپس میں انٹرکنیکٹ کر سکتے ہیں ان کو دونوں کمپیوٹرس کے یو آرس کو آپس میں انٹرکنیکٹ کریں گے بائی نال ماڈرن اور کمپیوٹر ٹو کمپیوٹر کمیونیکیشن اس طریقے سے پرفارم کی جا سکتی ہے اگر آپ ایک کمپیوٹر سے دوسرے کمپیوٹر کو کوئی فائل ٹرانسفر کرنا چاہتے ہیں کوئی ڈیٹا ٹرانسفر کرنا چاہتے ہیں تو دونوں کمپیوٹر کو اس طرح سے یو آرٹ کے تھرو کنیکٹ کیا جا سکتا ہے اس طرح کی کیبل یوز کرتے ہوئے اور ڈیٹا کو ایکسچینج کیا جا سکتا ہے اب ایک ہم چھوٹا سا پروگرام کرتے ہیں اس پروگرام کے اندر ہم یہی کر رہے ہیں کہ ایک اینڈ سے ہم ڈیٹا سینڈ کرتے ہیں اور دوسرے اینڈ پہ ریسیو کرتے ہیں اور دوسرے اینڈ سے ڈیٹا سینڈ کرتے ہیں فرسٹ اینڈ کے اوپر ریسیو کرتے ہیں دو کمپیوٹرس کو ہم آپس میں انٹر کنیکٹ کر رہے ہیں انٹر کنیکٹ کر رہے ہیں یوزنگ نال ماڈرن اور پھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپس میں وہ ڈیٹا کس طرح سے ایکسچینج کر رہے ہیں اس پروگرام کو ہم نے ماڈولر طریقے سے ڈیزائن کیا اس کے اندر نمبر آف فرسٹلی فنکشنس بنائے اور ان فنکشنس کو یوز کرتے ہوئے ہم ڈیٹا کو ریڈ رائٹ کریں گے آئیے یہ پروگرام دیکھتے ہیں اس پروگرام کے اندر آپ فرسٹلی دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے ایک فنکشن بنایا ہے انیشلائز کا فنکشن یو آرٹ کو یوز کرنے سے پہلے آپ کو یو آرٹ کو انیشلائز کرنا پڑے گا انیشلائز کرنے کے لیے ہم بایوس کو یوز کر رہے ہیں یہ پروگرام بایوس کی سروسز کو یوز کر کے یو آرٹس کے بیچ میں کمیونیکیشن پرفارم کر رہا ہے Uh, اس فنکشن کا ہم نے ایک پیرامیٹر رکھا ہے P number P number basically port number ہے جو کہ zero one two whatever COM port کی مناسبت سے ہوگا ایج کے اندر ہم ویلیو موو کر رہے ہیں زیرو اس کا مطلب ہے ہم سروس نمبر زیرو کو یوز کر رہے ہیں اے ایل کے اندر ہم ویلو یوز کر رہے ہیں five seven five seven indicate کرتا ہے کہ ہم باڈ ریٹ یوز کر رہے ہیں تھری ہنڈریڈ پیرٹی ڈسیبل رکھی ہوئی ہے اس کے علاوہ جو بٹس پر بائٹ ہیں وہ ایٹ ہیں اور نمبر آف اسٹاپ بٹس جو ہیں وہ ٹو ہیں یہ اے ایل کے اندر ہم اسپیسیفائی کریں گے یہ لائن کنٹرول کے پیرامیٹرس بن گئے اور ڈی ایکس کے اندر ہم پورٹ نمبر اسپیسیفائی کریں گے اگر کام ون کے اوپر آپریشن پرفارم کرنا ہے تو زیرو پلیس کریں کام ٹو کے اوپر آپریشن پرفارم کرنا ہے تو ون پلیس کریں اینڈ سو آن اس کے بعد انٹرپٹ ہم نے انوو کیا آف فورٹین ہیگز یہ فنکشن جب ایگزیکیوٹ ہوگا تو کمیونیکیشن پیرامیٹر سیٹ کر دے گا اور بارڈر سیٹ کر دے گا شروع میں انیشلائز کرنا ضروری ہے دونوں اینڈس کے اوپر سیم پیرامیٹرس کے ساتھ انیشلائز کرنا ضروری ہے اب نیکسٹ فنکشن دیکھتے ہیں نیکسٹ فنکشن ہے ریسیو چار اس فنکشن کو بھی ہم پورٹ نمبر پاس کر رہے ہیں یہ فنکشن کام پورٹ پہ جو بھی ڈیٹا ریسیو ہوا ہے اس ڈیٹا کو ریڈ کرے گا اس کے اندر ہم دیکھ سکتے ہیں ڈی ایکس کے اندر ہم پورٹ نمبر پاس کر رہے ہیں اور اے ایچ کے اندر سروس نمبر پاس کر رہے ہیں اس کے بعد ہم نے جنریٹ انٹرپٹ کی 14 14 انٹرپٹ نمبر ہے یہ انٹرپٹ جب ریٹرن ہوگی تو اگر سکسیزفل ہے تو اے ایل کے اندر ایس کی کریکٹر پڑا ہوگا جو کہ ریڈ کیا گیا اس کو ہم نے سی ایچ کے اندر اسٹور کر لیا اور سی ایچ کو ریٹرن کر لیا اس کے اندر ہم نے کسی قسم کے ایرر کا چیک نہیں رکھا آپ خود سے فنکشن بنائیں تو اس کے اندر مزید ایرر کے چیک بھی آپ ڈال سکتے ہیں ایک اور فنکشن ہم نے بنایا ہے سینٹ چار سینٹ چار کے فنکشن کے دو پیرامیٹرز ہیں ایک ہم اس کو کریکٹر پاس کر رہے ہیں جس کو کہ ہم سینڈ کرنا چاہتے ہیں اور ایک پورٹ نمبر کے کس پورٹ کے اوپر ہم سینڈ کرنا چاہ رہے ہیں کام ون کے اوپر کام ٹو کے اوپر یا کام تھری کے اوپر تو اس کے اندر ہم یہی کر رہے ہیں ڈی ایکس کے اندر ہم پورٹ نمبر اسپیسیفائی کر رہے ہیں ایچ کے اندر ون جو کہ سروس نمبر ہے اور اے ایل کے اندر وہ کریکٹر پلیس کیا ہے جس کریکٹر کو ہم آؤٹ پٹ کرنا چاہ رہے ہیں یہ سب کرنے کے بعد جنریٹ انٹرپٹ کا فنکشن کال کیا یہ فنکشن انٹرپٹ 14 کو انووک کرے گا انٹرپٹ جو بھی کریکٹر سینڈ کرنا چاہتا ہے اس کو سینڈ کرنے کی اٹمپٹ کرے گی ایرر بھی اکر ہو سکتا ہے لیکن اس کیس کے اندر ہم نے ایررز کو چیک نہیں کیا ہوا آپ اکارڈنگلی ایررز کا چیک بھی بیچ میں ڈال سکتے ہیں نیکسٹ جو ہمارا فنکشن ہے اس فنکشن کے تھرو ہم کام پورٹ کا اسٹیٹس ریڈ کر سکتے ہیں یہ سروس 3 کو یوز کرے گا انٹرپٹ 14 کی اس کے اندر ہم ڈی ایکس کے اندر پورٹ نمبر پاس کر رہے ہیں یعنی کہ کام ون کے اوپر آپ input output operation COM one کا آپ اسٹیٹس ریڈ کرنا چاہتے ہیں یا ٹو کا یا تھری کا یا واٹ ایور اسی طرح ایچ کے اندر سروس نمبر آ گیا اس کے بعد آپ نے جنریٹ انٹرپٹ کا فنکشن کال کیا جنریٹ انٹرپٹ انٹرپٹ فورٹین کو انوک کرے گا انٹرپٹ فورٹین اسٹیٹس ریڈ کرے گی اور اسٹیٹس ریٹرن کرے گی اسٹیٹس دو رجسٹر کے اندر ریٹرن ہو رہا ہے اے ایل کے کے اندر اندر اور ایچ اس کو اسٹیٹس کو ہم ایک ٹیمپ جو کہ ورڈ سائزڈ ہے انسائنڈ انٹیجر ہے اس کے اندر اسٹور کر لیتے ہیں لو بائٹ کے اندر ہم پلیس کر دیتے ہیں اے اے ایل ایل کو جو کہ ماڈرن اسٹیٹس کی ویلو آپ کو بتا رہا ہے اور ہائی بائٹ کے اندر ایچ کو ایچ جو کہ لائن اسٹیٹس ریٹرن کر رہا ہے اور اب جو آپ کے پاس ویلو آئی ہے اس ویلو کو آپ ریٹرن کر دیں گے یعنی کہ جو ورڈ آیا ہے اس ورڈ کو ریٹرن کر دیں گے اس پروگرام کے اندر ہم نے ویریس فنکشنز ڈسکس کیے ہیں ایک انیشلائز کا فنکشن ہے جو کہ پورٹ کو انیشلائز کرنے کے لیے یوز ہو رہا ہے واٹ ایور جس کسی کام پورٹ کو آپ انیشلائز کرنا چاہتے ہیں اکارڈنگلی وہ اس کو انیشلائز کرنے کے لیے استعمال ہوگا پھر کام پورٹ پہ سے ڈیٹا ریڈ کرنے کے لیے بھی ہم نے ایک فنکشن بنایا رائٹ کرنے کے لیے بھی ایک فنکشن بنایا اور مور اوور کام پورٹ کا جو اسٹیٹس ہے اس کو گیٹ کرنے کے لیے بھی ہم نے ایک فنکشن بنایا آج کے لیکچر کے اندر ہم نے یہی چیزیں ڈسکس کی ہیں ہم نے ڈسکس کیا کہ فیفو کیو کو آپ کس طرح سے کنٹرول کر سکتے ہیں اس کو کس طرح سے آن یا آف کر سکتے ہیں اور اگر فیفو کیو جس طرح ہمارے جو ماڈرن یو آرٹس اویلیبل ہیں one six double five zero اور اس سے ہائر جو بھی یو آرٹس اویلیبل ہیں وہ فیفو کیو کو سپورٹ کرتے ہیں اگر فیفو کیو کو سپورٹ کرتے ہیں تو اس کے اندر انٹراپٹ آئی ڈی رجسٹر کا جو میننگ ہے وہ تھوڑا سا چینج ہو جاتا ہے اس کے اندر ہم یہ بھی اسپیسیفائی کر سکتے ہیں کہ جو انٹرپٹ اکر ہونی ہونی ہے وہ کتنے بائٹس کو بفر کرنے کے بعد ہونی ہے تو انٹرپٹ آئی ڈی آپ کو یہ رجسٹر یہ بتائے گا کہ وہ اتنے بائٹس واقعی بفر ہوئے تھے جس کے بعد انٹرپٹ اکر ہوئی ہے یا نہیں بفر ہوئے تھے پھر ہم نے بات کی نال ماڈم کی کہ اگر دو کمپیوٹرس کو آپ آپس میں انٹر کنیکٹ کر رہے ہیں ایک ڈیجیٹل لائن کے تھرو تو آپ نال ماڈم کنیکٹیوٹی یوز کر سکتے ہیں اس کے کیس کے اندر ماڈم بیچ میں سے المینیٹ ہو جائے گا اور سگنلز آپس میں اس طرح سے انٹر کنیکٹڈ ہوں گے کہ دونوں کمپیوٹرز یو یو یو اپنے اپنے آرٹس آرٹس کے تھرو آپس میں ڈیٹا ایکسچینج کر سکیں گے کو کیسے انیشلائز کریں گے ہم نے دیکھا بایوس ویریس سروسز پرووائڈ کرتی ہے ہم نے اس سروسز کو یوز کرتے ہوئے فنکشنز بنائے اگلے پروگرام کے اندر چل کے ہم پورے پروگرامز بنائیں گے جس کے اندر دو کمپیوٹرس کو ہم اسی طرح سے نل ماڈرن کے تھرو انٹر کنیکٹ کریں گے اور آپس میں ڈیٹا ایکسچینج کریں گے مور اوور ہم کچھ تھوڑا سا ایکسپیریمنٹ بھی کریں گے ہم نے جیسے ایک دیکھا ہے کہ ماڈرن اسٹیٹس رجسٹر کے اندر ایک بیٹ ہوتا ہے آف سیلف ٹیسٹ ہم سیلف ٹیسٹ کو آن کر کے بھی جو ڈیٹا سینڈ کر رہے ہیں اس کو ریسیو کر کے دیکھیں گے باقی وہی ڈیٹا ریسیو ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا اور اس کو ویریفائی کریں گے تو آنے والے پروگرام کے اندر ہم اسی یو آرٹ سے ایسوسیٹیڈ ویریس پروگرام بنائیں گے اور ان کو پروگرامیٹکلی ڈسکس کریں گے یہ ابھی جتنا نالج ہم نے تھیوریٹیکلی ڈسکس کیا ہے اس کو پروگرامیٹکلی ہم مزید ایکسپلین کرنے کی کوشش کریں گے آج کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے آج کے لیے اجازت دیجیے اللہ حافظ